یعنی زندگی میں رمضان اس کو نصیب ہو گیا پھل یا سم ہو تو وہ ضرور روزہ رکھیں اور جو شخص مریض ہے یا مسافر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو اتنے دن بعد میں قضا کر لے یرید اللہ بکم السرا ولا یرید بکم العسرا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں تمہارے بارے میں تکلیف کا ارادہ نہیں رکھتے ولے تک اور گنتی کو پورا کرو بولے تو قبر اللہ علامہ ہدا کم اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے تمہیں بلا اللہ کم تشکرون تو یقیناً تم شکر گزار بنو گے رمضان کے متعلق بات ہو رہی تھی تو آج کی اعت کریمہ میں بھی دو تین مسائل کا ذکر ہوا عید کے ابتدائی حصے میں تو رمضان کی فضیلت بیان ہوئی اور ساتھ قرآن مجید کی فضیلت بیان کی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کتاب نازل کی گئی ہے یہ آپ حضرات نے بات سنی ہوگی کہ قرآن مجید تو تیئیس سال میں نازل ہوا کوئی مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں کوئی سفر میں راستے میں نازل ہوئیں کوئی مدینہ میں نازل ہوئیں تیئیس سال میں نازل ہوا تو یہ بات قرآن مجید نے کیسے کہہ دی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا جبکہ قرآن تو تیئیس سالوں میں نازل ہوا اس کا جواب حدیث کی روشنی میں دیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن مجید نازل کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے عارش سے ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا میں نازل کر دیا پھر آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کو تھوڑا تھوڑا دے کر بھیجتے رہے اور وہ تیئیس سال میں نازل ہوا مکمل ہوا اصل میں نزول کے دو درجے ہیں ایک ہے عرش سے آسمان دنیا پہ آنا اور آسمان دنیا سے رسول پاک کے قلب اطہر پر آنا تو اس نزول سے مراد وہ ہے جو عرش سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا وہ ایک مرتبہ اکٹھا قرآن مجید نازل ہو گیا پھر وقت ضرورت اللہ کی ہدایت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا پھر نزول کی دو ترتیبیں رہیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی فیصلہ آ گیا کہ یہ صورت نازل کر دو یہ عید نازل کر دو یہ مسئلہ نازل کر دو دوسرا نزول کا طریقہ یہ رہا کہ بعض دفعہ کوئی سوال سامنے آ گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کوئی درخواست دے دی کوئی واقعہ پیش ہو گیا تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انتظار کیا بس چند دن بعد پھر وہی آ گئی یہ نزول کا دوسرا طریقہ رہا کئی مسائل جیسے نازل ہے وہ خاتون جو سورہ مجادلہ میں ہے غالباً کہ اس میں آ کے پوچھا مسئلہ کہ حضرت شوہر نے مجھے مجھ سے زہار کر لیا شوہر نے مجھ سے زیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دیا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جدا ہوئی جدا ہی ہو گئی یوں ہی ایک رواج چلا آ رہا تھا تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت یہ مسئلہ تو جاہلیت کا ہے اسلام کا مسئلہ کیا ہے آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس میں یہ مسئلہ کیا ہے آپ نے فرمایا وہ تو کوئی مسئلہ نازل نہیں ہوا یہ عورت اپنے بچوں کو لے کے چلی گئی اور دعا میں مصروف ہو گئی بچوں کو کہا آپ آمین کہو بعض روایات میں آتا ہے سجدے میں چلی گئی بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سجدے میں لٹا دیا کہا میں دعا کروں گی اور آپ جو ہے آمین کرو وہ ادھر دعا میں مصروف ہو گئی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو گئی تو بعض دفعہ تو احکام نازل ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ یہ نازل یہ صورت لے جاؤ بعض دفعہ کوئی واقعہ پیش آیا اور اس پر وہ پھر آیت نازل ہو گئی اس پر اور کئی واقعات ہیں تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیے گئے احادیث میں آتا ہے کہ تمام کتابیں وہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہے وہ ابتدائے رمضان میں حضرت موس علیہ السلام پر جو توریت کتاب نازل ہوئی وہ چھ رمضان میں حضرت عیسی علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل ہوئی تیرہ رمضان میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل جو آسمان دنیا پر آیا ہے وہ چوبیس رمضان میں اور وہ لیلت القدر کی بات جو قرآن مجید نے کی کہ نا انصل فی لیلت القدر تو لیلت القدر کی حتمی بات تو ہے نہیں کہ وہ ستائیس کی ہے اس میں سب راتوں کا امکان ہے اکیس کا بھی تیئیس کا بھی پچیس کا بھی ستائیس کا بھی انتیس کا بھی تو چوبیس رمضان یا ستائیس رمضان کو قرآن پاک کا نازل ہونا وہ عرش سے آسمان دنیا پر ہے فرمایا رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس میں رمضان کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی اور آگے قرآن کے اوصاف بھی بیان ہو رہے ہیں رمضان کی فضیلت تو اس لیے ثابت ہو گئی کہ اتنی مبارک کتاب قرآن پاک یا اس کے علاوہ دوسری آسمانی تمام کتابیں اللہ رب العزت نے جس مہینے میں نازل کی تو یہ کتابیں ساری اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام جیسے اللہ اونچے ہیں اللہ کا کلام بھی اونچا اور مقدس اور مبارک ہے تو اتنی بڑی مقدس کتاب کو مقدس کلام کو جس مہینے میں نازل کیا گیا تو وہ مہینہ بھی مقدس اور مبارک ہے آپ جانتے ہیں رمضان کی فضیلت کہ اس میں انسان کے گناہ معاف ہو گئے پہلا دس دن رحمت کے درمیان میں دس اس سے مغفرت کے آخری دس اس سے دس دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں تو یہ سب فضیلتوں والا مہینہ تھا تبھی تو اس میں فضیلتوں والی کتاب نازل کی ہے فرمایا کہ اس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے ادن لناس ببینات من الہدا والفرقان یہاں تین صفتیں قرآن مجید کی بیان کی ایک تو یہ کتاب لوگوں کے واسطے رہنمائی کے لیے ہے نمبر دو رہنمائی کی اس میں باتیں خوب واضح ہیں رہنمائی کی باتیں اس میں خوب واضح ہیں نمبر تین یہ کتاب حق اور باطل کے مابین فرق کر دینے والی کتاب ہے تو قرآن یہ پڑھی جانے والی کتاب معجزہ ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے عادیث کی روشنی میں غالباً علامہ سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دو معجزے ایسے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک رہیں گے باقی تو کچھ معجزے ایسے تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ خاص تھے انگلی کے اشارت سے چاند کا ٹکڑے ہو جانا یا آپ کی دعا سے بیت المقدس کا سامنے درمیان سے حجاب کا ہٹ جانا یا انگلی سے چشمے جاری ہو جانا یا تھوڑا سا کھانا پورے لشکر کے لیے ہو جانا اور اسی طرح اور بہت سارے معجزات وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے ساتھ خاص تھے لیکن دو معجزے ایسے ہیں کہ جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک وہ دو معجزے رہیں گے ایک معجزہ ہے قرآن مجید کتاب کا کہ یہ قیامت تک رہے گا کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا دوسرا معجزہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شیطانوں پر جو حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں تو جس کی حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں غیبانہ طور پر اٹھا لی جاتی ہیں مولانا تقی صاحب مدس نے معروف القرآن کی اس جگہ میں نوٹ لکھا ہے کہ شروع زمانے میں تقریباً سب لوگوں کا حج قبول ہوتا تھا کنکریاں وہاں نظر نہیں آتی تھیں اب یہ ہے کہ کچھ کنکریاں نظر آتی ہیں بہت زیادہ لوگ آج پہ آپ جاتے ہیں تو ممکن ہے کوئی بد نصیب ایسا بھی ہو کہ اس کا حج قبول نہ ہوتا ہو تو اس کی کنکریاں رہ جاتی ہیں لیکن پھر بھی اتنی درجے کی نہیں ہوتی کہ جو تیس لاکھ چالیس لاکھ کا مجمع تھا اور ہر ایک نے پچاس پچاس ساٹھ ستر ستر کنکریاں استعمال کی ہیں تو اگر وہ ساری ہی وہاں رہتی تو پھر تو وہ پہاڑ بن جانا تھا اتنی نہیں رہتی لیکن کچھ مقدار کنکریوں کی رہ جاتی ہے جو بعد میں بلدیہ والے ان کنکریوں کو وہاں سے اٹھاتے ہیں یہی وجہ ہے بعض آپ نے حج کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہاں سے کنکریاں نہیں اٹھانی چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کنکریاں یعنی منا کے اس پول وغیرہ اوپر نیچے وہاں سے کنکریاں نہیں اٹھانی چاہیے ہو سکتا ہے یہ وہ کنکریاں ہوں کہ جو مردود ہو چکی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا یہ وہ کنکریاں ہوں پھر ایسی کنکریاں مارنے میں لوگ بہت بے بے احتیاطی بھی کرتے ہیں بعض مارتے ہیں تو ویسے ہی مار دیتے ہیں کہ اس طرح بھی کنکریاں صحیح نہیں وہ ایک ایک مارنی ہیں بعض مارنے جاتے ہی نہیں ہیں ڈرتے ہیں کہ کہاں کہیں وہاں موت نہ آ جائے آپ ہی مار دینا آپ ہی کر دینا جوں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بالکل کوئی شخص معذور ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ اپنا نیب مقرر کرے وہ جا کے کنکریاں مار لے اس کی طرف سے ٹھیک ہے ایسی جب صحت مند ہے صحیح ہے موت سے ڈر کے سے کہ وہاں رش ہوتا ہے دل دل تو پھر گھٹتا ہی ہے دل تو پھر گھٹنا ہوتا ہی ہے جہاں رش ہو تو کیا ہارا ہے دل گھٹ جاتا ہے تو کنکریاں خود مارنی چاہیے ایک حدیث میں اتنی بڑی بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ایک ایک کنکری کے ساتھ معاف ہوتا ہے تو انسان کے گناہ کبیرہ اول تو ہوتے نہیں ایک مومن کے لیکن کسی کے بالفرض ہیں بھی تو وہ کنکریوں سے گناہ کبیرہ معاف ہو گئے فرمایا دو موجزے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک رہیں گے ایک قرآن مجید کتاب کا معجزہ یہ اسی طرح رہے گا اور دوسرا معجزہ کنکریوں کا جو من جانب اللہ اٹھا لی جاتی ہیں قرآن پاک کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہو وہ اتنا ہی زیادہ ایمان والا شخص فائدے میں ہے آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا تو وہ قرآن کے نیچے ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے منزل نمبر دو منزل نمبر تین یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ علماء نے لکھا ہے کہ سات منزلیں ہیں قرآن مجید میں سات منزلیں ہیں اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سات منزلیں چلی آ رہی ہیں صحابہ اکرام کا معمول تلاوت کا یہ تھا کہ ہفتے میں قرآن مجید کو ختم کر لیتے تھے تلاوت کے ساتھ تو وہ منزلیں مقرر کی ہوئی تھیں کہ ہفتے کے دن اتنا پڑھنا ہے ایک منزل اتوار کے دن اتنے سپارے پڑھنے ہیں اور سوار اور پھر جب ساتواں دن آیا جمعہ آیا تو پھر قرآن مجید ختم ہو گیا یہ سات منزلیں اس لیے ہیں فرماء شاہ رمضان الزی ضلع الضلفی القرآن حد الناس وبینات من الہدا والفرقان یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن مجید کتاب کو نازل کیا گیا اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے واسطے کہ اس میں جہاں صرف تلاوت کا فائدہ ہے اس کا ثواب ہے ایسی ہی اس کے مضامین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا فائدہ ہے یعنی روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے یہ کتاب مفید ہی مفید ہے مشہور حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے یہ تین حرف ہیں اور ہر ہر حرف پر دس لیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اب کیسے کوئی حساب کرے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ وہ تلاوت کر رہا ہے تو کتنی تلاوت کر رہا ہے اور کتنی اللہ رب بولے اس کو نیکیاں دے رہی ہیں ہر روز معمول ہونا چاہیے تلاوت کا تو فرمایا کہ یہ معجزہ ہے ہر اعتبار سے معجزہ ہے کہ اس کے حروف نقود اور اس طرح کی ترتیب میں بھی کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں دیکھو جو کافر ہے نا وہ اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے اور دشمن ہر وقت وہ وار میں ہوتا ہے جب اس کو موقع ملے اس نے تو وار کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافروں نے باتیں کہی ہیں کہ یہ ساحرانہ کلام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علیہ اللہ کہ یہ ساحرانہ کلام ہے جادو زدہ کلام ہے اس کے پاس یہ فلاں سے سیکھ کے آتا ہے یہ اس کا اپنا اختراع ہے کوئی اس کے اوپر وہی نہیں آتی کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آتا اس وقت بھی لوگوں نے قرآن کے بارے میں یہ باتیں کہیں تو کرتے رہے کہتے رہے کیا وہ کر سکے قرآن وجید تو مکمل نازل بھی ہو گیا اور اسی طرح آج محفوظ ہے اس کے بعد بھی لوگ یوں باتیں کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے ظہر دشمن جو ہے وہ دشمن کیا ہے جو ہم پر وار نہ کرے وہ پھر کافر کیسا ہے وہ یہود و نصارہ ہو خواہ بت پرست ہو خواہ تش پرست ہو خواہ سورج پرست ہو کوئی بھی کافر ہو مسلمانوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کا نہیں ہے الاسلام ملت الواحدہ الکفر ملت الواحدہ اسلام الگ جماعت ہے اور کفر الگ جماعت ہے قرآن پاک نے اور عادیث نے اسلامی شریعہ نے لوگوں کو لسانیت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا رنگ و روغن کالے گورے کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا عجم اور عرب کے اعتبار سے شریعت نے لوگوں کو تقسیم نہیں کیا تقسیم کیا ہے تو صرف اس لحاظ سے ہمن کو کافر ومن کو مسلم تم میں سے کوئی مومن ہے وہ ایک جماعت ہے اور دوسرے کافر ہیں وہ ایک الگ جماعت ہے کہ یہ نظریات کے اعتبار سے قوم تقسیم ہو گئی زبان کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے عجم عرب کے اعتبار سے اسلام نے تقسیم نہیں کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں تفصیل سے جمعہ میں حجت الوداع کے خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی اس میں عرب اور عجم کی فضیلت والی بات نہیں ہے آقا اور غلام کی کوئی بات نہیں ہے اس میں تو بات ان اکرم مند اللہ اطقاکم ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے جو مومن ہے وہ بس اللہ والا ہے وہ مقرب ہے اللہ کا تو فرمایا کہ قرآن مجید یہ موجزانہ کلام ہے ہمیشہ رہے گا اور لوگ مخالفت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اب بھی ہیں اور رہتے رہیں گے لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود دیا ہوا یہ بھی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور پھر آپ دیکھیں غور کریں ہم تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیسا ملک ہے کہ اس کا کیا قانون ہوتا ہے کیا ضابطہ ہوتا ہے کیا بادشاہ ہوتا ہے کیا وزیر اعظم ہوتا ہے مجھے تو آج تک نہیں سمجھ میں آیا ہمارے ملک کا فلسفہ کیا ہے لا کیا ہے قانون کیا ہے ضابطہ کیا ہے ایسی چیز ہے کو کوئی نظم بھی ٹھیک نہیں اور مدارس کے اوپر بس ایک اصول ان کا متفق علیہ ہے جب سے میری زندگی اور مجھے سمجھ میں ہے کہ سارے مدرسوں کو نشانہ بناتے ہیں مساجد کو نشانہ بناتے ہیں علماء کو اور دینی جماعتوں کو نشانہ بناتے ہیں کسی طریقے سے ان کو دبایا جائے یعنی اتنے دکھوں کے دور میں بھی آپ پاکستان کے کسی گئے گزرے دیہات میں چلے جاؤ جہاں نہ بجلی ہے نہ روڈ ہے نہ کوئی صحیح پانی ہے نہ کوئی لوگوں کو رہن سہن آتا ہے نہ کوئی بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے نہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے وہاں بھی اس گئے گزرے غریب کمزور سے دیہات میں کوئی ایسا بابا سا ہوگا جو لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوگا کوئی محلے میں ایسی بوڑھی سی خاتون ہوگی جیسا کیسا اس کو آتا ہے وہ لوگوں کو تلاوت سکھا رہی ہوگی نمازیں درست کرا رہی ہوگی یہ اس قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ بغیر کسی کے مقرر کیے بغیر کسی کے پیسوں کے بجٹ کے بغیر کسی کی تنخواہوں کے بس بے لوس لوگ اپنے اپنے جگہوں میں لگے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کتنے ہزاروں حافظ لوگ یہ گنتی بتاتے ہیں نا حفاظ کی یہ ایک اندازے کی بات ہے بالکل حتمی گنتی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے پاکستان کو ہم نے نہیں دیکھا ہے ہاں تو پاکستانی ہے اور چھوٹا سا ملک ہے ہمارا ہم نے ابھی تک پاکستان کو نہیں دیکھا اس کے بڑے بڑے شہروں کو نہیں دیکھا کئی ساتھیوں نے ہم میں سے صوبوں کو بھی نہیں دیکھا ہوگا تو کیا کہ ایک ایک دیہات کو ہم نے دیکھا پاکستان کے ایسے ایسے کونوں میں بالکل بارڈروں پر بھی مدرسے موجود ہیں اور کچھ تعلیم نہیں ہو رہی تو وہ ایک معصوم مخلوق اللہ کے یہ چھوٹے چھوٹے مخلوق اللہ کے مخلوق یہ بچے چھوٹے چھوٹے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں بے شک بارڈر کے اوپر ہے بعض کشمیر کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر گولیاں آ رہی ہیں لیکن مدرسے والے لڑکے وہ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں وہ ترتیب ہو رہی ہے کوئی شخص بھی حفاظ کی تعداد کو حتمی طور پر نہیں بسا سکتا کہ اتنے حافظ ہیں یا اتنے مدرسے ہیں یہ تو صرف جن کو نظر آتا ہے نا کہ یہ تھوڑی سی بڑی مدرسے مسجد ہے لہٰذا اس کا نشان کرو مولوی صاحب کا نام نوٹ کرو فلانے کا کتنا کرو اچھا وہ فلانی مسجد تھوڑی بڑی یا اٹک میں کوئی بڑی کوئی پنڈی میں بڑی لیکن ایسے ایسے مدرسے گھروں میں موجود ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں میں موجود ہیں متنا ہی نظام ہے حفاظ کا دین کے خدمت گاروں کا کہ وہ لوگ لگے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی موجزانہ کتاب ہے فرمایا حد الناس لوگوں کے لیے اس میں ہدایت کی باتیں کوئی ہدایت حاصل کرے تو اس میں ایمان کی بات ہے عبادات کی بات ہے اس میں اخلاق کی بات ہے وراثت اور معاملات کی بات ہے تمام باتیں اس کے اندر ہے تو یہی تو ہدایت ہوتی ہے نا وبینات من الہدا اور پھر بہت ساری باتیں ہدایت کی قرآن مجید نے بالکل واضح واضح بیان کی مثلا توحید قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع ہے ایک ایک چیز کو رد کیا کہ یوں مشرقین کا عقیدہ تھا فلاں تھا فلاں تھا فرمایا کہ اور یہ حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی کتاب